جناب حسین یہ سعد بن معاذ کی اولاد میں سے تھے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اپنی قوم کی امامت کرائے کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول ہمارا امام بیمار ہے تو آپ نے فرمایا جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھا کرو امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا یہ حدیث متصل نہیں ہے سننے ابو ابوتابوت حدیث نمبر 607